اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے